انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے